دو کرتے دل میں ان دنوں افغانستان کے جہاد میں مگن تھا اور کشمیر کی جہادی تحریک میں بھی اپنا کمزور سا حصہ ڈالتا رہتا تھا جہاد کی دعوت کے حوالے سے مختلف ملکوں اور شہروں میں دورے اور تقاریر بھی ہوتی تھیں اور جہاد کے عنوان سے تھوڑا بہت لکھنے کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا تنظیم کا دعوت و ارشاد کا شعبہ اور ماہنامہ صدائے مجاہد کی ادارت میرے ذمے تھی اور ساتھ ساتھ جامع العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹون میں تدریس کی سعادت بھی حاصل تھی بابری مسجد شہید ہوئی تو حقیقت میں مجھے بے حد صدمہ پہنچا کیونکہ اس دردناک سانحے سے کئی ماہ قبل میں اپنے رسالے میں آہ بابری مسجد کے عنوان سے اس موضوع پر لکھ چکا تھا اور میں نے اس درد انگیز مضمون کے ذریعے بابری مسجد کے گرد جلنے والی آگ کو بجھانے کے لیے ایک ادنا اور حقیر سی کوشش کی تھی مجھے علم ہے کہ اس تحریر کو پڑھ کر بہت سارے مسلمان شدت جذبات سے رو پڑے بہت ساروں کے دلوں میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہوا لیکن مرکز وسائل اور جہاد کے عمومی رجحان کے فقدان نے کچھ نہ ہونے دیا اور سوا عرب مسلمانوں کی کھلی آنکھوں کے سامنے بابری مسجد کو گرا دیا گیا اس دن سے میں نے بابری مسجد کا درد بانٹنا اور رونا شروع کر دیا بابری مسجد کی شہادت کے موضوع پر پے در پے تین تقاریر ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان تقاریر کو دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں افراد کے کانوں اور دلوں تک پہنچا دیا معصوم بچوں نے ان تقاریر کو سن کر یاد کیا تو بڑوں نے ان کی کیسٹیں پھیلانے کا کام شروع کر دیا معلوم نہیں وہ کون سی ہوائیں تھیں جن کے کاندھوں پر ان تقاریر نے پورے عالم کا سفر طے کر ڈالا غالباً یہ بابری مسجد کی مظلومیت کی شدت تھی کہ اس کا تذکرہ ہر طرف پھیل گیا ورنہ نہ تو میں کوئی مقرر و خطیب تھا اور نہ کوئی خوش الہان بیان باز اور نہ ہی میں نے ان کیسٹوں کو پھیلانے کی کوئی کوشش کی تھی بس یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور جہاد کی برکت تھی کہ ہر طرف کیسٹیں پھیلتی چلی گئیں اور مختلف دلوں میں مختلف اثرات ابھارتی چلی گئیں ہندوستان کے مسلمانوں تک یورپ امریکہ اور بعض عرب ممالک کے توسط سے یہ کیسٹیں پہنچیں تو وہاں عجیب ماحول برپا ہو گیا نوجوان شدت جذبات سے بے چین ہوئے اور بزرگوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کیسٹوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیا بابری مسجد کی شہادت کے اصل زخم خوردہ ہندوستان کے ہی مسلمان تھے اور انہی کے مکمل خاتمے کے آغاز کا نام تھا بابری مسجد کی شہادت اس لیے ان تقاریر کا سب سے زیادہ اثر ہندوستان کے مسلمانوں نے لیا اور انہیں اس بات سے ڈھارس ملی کہ ان کے ملک کی سرحدوں کے پار ان کے درد کو محسوس کرنے والے موجود ہیں اور انہیں یہ تسلی بھی ملی کہ وہ اکیلے نہیں ہیں مگر سوال یہ تھا کہ یہ تقریر کس کی ہے بعض کیسٹو پر نام لکھا ہوا تھا مگر یہ نام اکثر لوگوں کے لیے اجنبی تھا غریب مسلمانوں نے تو تقریر سنی نام پڑھا اور آہیں بھر کر خاموش بیٹھ گئے لیکن بعض اہل ثروت مسلمانوں نے اس آواز کو ڈھونڈنے کی ٹھان لی ان میں بعض علماء کرام تھے اور بعض سیاست دان ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وہ اس شخص کو ڈھونڈ کر اس سے مشورہ کریں جو بابری مسجد کے درد کو مسلمانوں کے سامنے لایا ہے ممکن ہے اس کے یہاں ہندوستان کے مسلمانوں کے مسائل کا کوئی حل نکل آئے ادھر کئی مسلمان اس فکر میں تھے کہ اس آواز کو ڈھونڈیں اور دوسری طرف میں اپنے رفقائے کرام کے ساتھ ان مشروع میں مصروف تھا کہ ہندوستان کی دیگر مساجد کا تحفظ کس طرح کیا جائے بابری مسجد کی دوبارہ تعمیر کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے اور متعصب ہندوؤں کے خوفناک سیلاب کی زد سے مسلمانوں کو کس طرح سے بچایا جائے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ پر توقل اور عزم کے سوا کچھ نہیں تھا ہم نہتے تھے جبکہ ہمارے سامنے ایک طاقتور ضدی اور گھمنڈی دشمن تھا ہم کمزور اور بے بس تھے لیکن جہاد اور اس کے نتائج کے بارے میں نازل ہونے والی آیات ہماری ڈھارس بندھا رہی تھیں چنانچہ ہم نے یہ عزم کر لیا تھا کہ بابری مسجد کو گرا کر لال کرشن ایڈوانی اور بال ٹھاکرے نے جو چیلنج مسلمانوں کو دیا ہے ہم اسے باوجود بے سر و سامانی کے قبول کرتے ہیں کام کس طرح سے اور کہاں سے شروع کیا جائے اس بارے میں غور و فکر جاری تھا کہ ایک غیر ملکی سفر کے دوران فجر کی نماز میں میری بائیں جانب ایک صاحب آ کر کھڑے ہو گئے چونکہ اقامت پڑھی جا رہی تھی اس لیے نہ ملاقات ہو سکی نہ تعارف نماز کے بعد وہ بھی اور میں بھی اپنے معمولات میں مشغول رہے مجھے اس بات کا ہرگز احساس نہیں تھا کہ وہ میرے انتظار میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہزاروں میل کا سفر طے کر کے ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں میں اپنے معمول کے مطابق جب فارغ ہو کر کھڑا ہوا تو وہ بھی کھڑے ہو گئے اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ بغل گیر ہو گئے میرے جاننے والے ایک صاحب نے ان کا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ یہ فلام ملک سے آئے ہیں اور آپ سے کچھ الگ بات کرنا چاہتے ہیں ملاقات کا وقت طے ہو گیا زخمی دل لیے وہ شخص اور میں آمنے سامنے بیٹھ گئے گفتگو کے آغاز ہی میں دوسرے ملک سے آنے والے صاحب کی آنکھیں چلک پڑیں انہوں نے بابری مسجد والی تقریر کا حوالہ دیا اور فرمایا کہ نوجوان بیتاب ہیں بزرگ رو رہے ہیں مسلمانوں پر عجیب بے چینی اور بیتابی کی کیفیت تاری ہے خدا کے لیے آپ کچھ کریں راستہ بتائیں چلنے والے بہت ہیں وہ جذبات اور بے خودی میں تمام احتیاطوں کو بالائے طاق رکھ کر بہت کچھ فرما گئے اور دوران گفتگو اپنے ہم خیال کئی افراد کا تعارف بھی کرا گئے عجیب بات یہ ہے کہ اس قدر حساس اور خطرناک موضوع پر پہلی ہی گفتگو میں دونوں افراد نے ایک دوسرے پر مکمل بھروسہ اور اعتماد کر لیا حالانکہ اس طرح کے معاملات میں پھونک پھونک کر قدم اٹھایا جاتا ہے اور مہینوں کی جانچ پڑتال کے بعد اعتماد کے دروازے کھولے جاتے ہیں لیکن بعض حالات اور بعض افراد عمومی قوانین سے مستثنا ہوتے ہیں اس ملاقات میں بھی ایسا ہی ہوا دو دھڑکتے دل آپس میں مل گئے اور یہ طے پایا کہ ہر حال میں کام شروع کر دیا جائے اور کام کا مبارک آغاز رمضان المبارک کے برکت والے مہینے میں مسجد نبوی شریف کے پاکیزہ جہادی ماحول سے کیا جائے ملاقات ختم ہو گئی ایک سفر کے بعد دوسرے سفر کا دور چلتا رہا مگر دل بے چین اور بے قرار تھا کہ کب رمضان المبارک آئے گا اور کب مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر دیوانے ایک اہم فیصلہ کریں گے